بنی اسرائیل پر ایک دفعہ بہت زبردست قسم کا حملہ ہوا جالوت نامی ایک بادشاہ نے لاکھوں کا لشکر چڑھا دیا ان کے بچوں کو مار دیا ان کی عورتوں کو اٹھا دیا ان کو گھروں سے نکال دیا یہ سارے بیت المقدس میں آ کے پناہ گیر ہو گئے تو اب جو اتنے مظلوم اور کمزور ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اگر ہمارے دانشور ہوتے تو ان کو بتاتے جنگ اخبار میں کالم لکھ کے کیا کہا کے پاگلو اب جاؤ جالوت کے پاؤں پکڑو اس کو جا کے راضی کرو مطمئن کرو جیسے آج کل لفافے نکل آئے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اسلام کی وکالت کرتے ہیں جا کے میں نے کہا یہ لفظ ہمارے سامنے مت بولا کرو اسلام کسی کی وکالت کا محتاج نہیں ہے وکیل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی وکالت کر رہا ہے اور سامنے کوئی جج بیٹھا ہوتا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون وکیل اور کون جج ہے اسلام پر اسلام سچا ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اور اسلام کو کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے اسلام بالکل واضح ہے یہ جو آج ایک فتنہ علماء میں غیر علماء میں عوام میں دانشوروں میں اسلام کا ایسا رخ پیش کرو کہ یورپ مطمئن ہو جائے ایسا رخ تو میرے نبی نے بھی پیش نہیں کیا تھا کہ کافر مطمئن ہو جائیں تم کوئی نیا اسلام لاؤ گے جس سے کافر مطمئن ہو جائے اللہ کے نبی کے دین سے اگر ابو جال مطمئن ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کے چہروں پہ تھپڑ کیوں مارتا اگر اللہ کے نبی کے دین سے ابو لہب مطمئن ہوتا تو تب اللہ کا یا محمد ناؤز بلّہ گالی کیوں دیتا اور خود تبت یہ ادا کی گالی کیوں کھاتا اللہ کے نبی کی طرف پتھر کیوں پہنتا جب نبی کافروں کو اپنے دین کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکے اس لیے کہ دین کے بارے میں تو صرف وہی مطمئن ہوگا جو مسلمان ہو جائے گا جس میں مسلمان نہیں ہونا وہ کہاں سے مطمئن ہوگا اور اس کو مطمئن کرنے کا فائدہ کیا ہے <coughs> عجیب و غریب فتنا ہے عجیب و غریب ہمیں کہتے ہیں جی مجھے بعض بڑے بڑے لوگوں نے رابطے کیے کہ مولانا قلم میں بڑی طاقت ہے آپ ایسا کوئی مضمون لکھیں کہ یورپ والوں کے خدشات زائل ہو جائیں میں نے کہا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کہے کہ تم پیشاب کو پاک کر دو اب پیشاب کیسے پاک ہوگا پیشاب تو پورا نہ پاک ہے گندگی ایک علاج اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے یورپ والوں کے خدشات کیسے دور ہوں گے جن کے دور ہو رہے ہیں وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں یوسف اسلام مسلمان نہیں ہوا اتنا پاک اتنا ٹائ اتنا بڑے درجے کا ٹاپ کلاس ان کا پاپ سنگر تھا مائیکل جیکسن بہت پیچھے رہ جاتا یوسف اسلام سے لیکن یوسف اسلام جب اسلام سے مطمئن ہوا آج سارا دن قرآن پڑھتا ہے افغانستان کے شہدا کے نغمے گاتا ہے اور برطانیہ میں اس نے جا کے چیریٹیز کھولی بڑی بڑی جہاں بچوں کو قرآن پر آتا ہے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے وہ مطمئن ہو گیا ولڈ سینٹر پہ حملے کے بعد یورپ امریکہ افریقہ میں تینتیس لاکھ آدمی مسلمان ہوئے ہیں یہ مطمئن ہوئے ہیں جو کافر ہیں وہ کیسے مطمئن ہوں گے اور ان کو مطمئن کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے کیا کہ ہم انہیں مطمئن کریں کیوں مطمئن کریں ہمارا دین کوئی کمزور ہے یا مسلمان مر چکے ہیں کہ دنیا میں آزادی کی بھیک لینے کے لیے نہیں تھی نہیں وہ ہمارے نبی نے جنگیں نہیں لڑی تھی وہ تو دفاع کر رہے تھے جی دفاع کر رہے اپنے نبی کو تو وہ نہ کرو ہمارے نبی تو بہادر نبی تھے اعلان کر کے جنگیں لڑنے گئے تھے اور جب اللہ کے نبی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو دنیا ہلتی تھی پوری پتہ چلتا تھا نبی جا رہے ہیں تم کیسے تعبیر نہیں کرو گے اس دن میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ کیا نبی کا برسہ بھی چوری کرو گے چھپا لو گے کہ کافر کہیں گے وہ دہشت گرد ہو تمہارا نبی جب دنیا سے جا رہا تھا اس کے پاس گیارہ تلواریں تھیں کہ آپ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ جلدی کہ نبی کی تلواریں دیکھ لی تو یورپ والے کہیں گے تم دہشت گرد ہو تو اس لیے کہو جی نبی تلواریں نہیں چھوڑ کے گئے تھے وہ دنیا سے گئے تھے حلوے کی جگہ چھوڑ کر گئے تھے کسی کیوں دین کو بدلتے ہو بھائی کیا کیا پریشانی ہے تمہیں کیا یورپ والے بہت مہذب ہو گئے ہیں کتا بھی ان سے زیادہ اچھا ہے سور بھی ان سے زیادہ اچھا ہے ان کتوں اور سوروں کی اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا دین تبدیل کریں گے یہی قرآن ہے جس کو ماننا ہے پورا مانے جس کو نہیں ماننا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اکیلے بھی رہ گئے نا دنیا میں اکیلا شخص ساری دنیا پاگل پاگل پاگل کہے گی ہم تب بھی کہیں گے قاتلو قاتلو قاتلو قاتلو دین سے کاتی بردار دین سے نہیں ہو سکتے آج تھوڑی سی کمزوری مسلمانوں کو آئی ہے تو بیو وحید الدین خان نکل آئے وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ مولویوں نے بند کر دیا تھا اللہ جزائے خیر دے گاندھی جی کو انہوں نے اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے گاندھی نے اتحاد کا دروازہ کھول دیا وحید الدین خان کے لیے وہ کہتے ہیں میں ساری ساری رات مطالعہ کرتا ہوں اور یہ معلوم کرتا ہوں کہ یہ جتنے غزوات جنگیں تھیں یہ نبی کے زمانے تک کے لیے تھیں اور نبی کے زمانے کے بعد کسی سے لڑنے کا کوئی حکم ہم مسلمانوں کو نہیں ہے خدا کے لیے ہمیں معاف کرو ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہمیں معاف کرو لڑنے والے نہیں ہیں ہمیں معاف کرو وہ قرآن میں جو لڑنے لڑنے کی باتیں وہ پرانے زمانے کے لیے ہیں تو اگر کافروں نے کہا اچھا تو تم ہمارے باپ دادا کو مارتے رہے ہو پھر بھی ہم تمہیں ماریں گے پھر کیا کرو پھر کہو گے نہیں یار وہ مارا نہیں تھا ان کو ویسے مذاق میں گئے تھے بدر میں جا کے ویسے مزاق میں ان کی گدگدی کر رہے تھے ابو جال مر گیا تھا اس کو حقبا بن نبی محیط کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے الٹا ہو کے گر گیا تھا ہمارے نبی مارنے تھوڑی گئے تھے حضرت حمزہ تو وہ تو ہاتھ میں راکٹ لے کر گئے تھے چڑی بلا کھیل رہے تھے وہ چڑی لگ گئی تھی جا کے اس کو وہ ستر مر گئے تھے ایسے ہی ہمارے ہم نے تمہارے باپ دادے بھی نہیں مارے ہمیں نہ مارو تو کس کس تاریخ کو بدلو گے کیا اپنی تاریخ میں جو کہیں گے تمہارا الدین ایوبی نہیں تھا اس نے ہم سے بیت المقدس سینا تھا نہیں نہیں الدین ایوبی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ بینڈ ہے بالکل کلادم الدین ایوبی کلا دم تمہیں بینڈ ہو گیا اچھا محمود غزنوی تو تمہارا تھا سترہ حملے کرنے آیا تھا کہا we are banned Mahmud Ghaznavi Mahmud Ghaznavi کو ہی بینڈ کر دیا ہم نے کلا دم محمود غزنوی اب تو ہمیں نہ مارو اب تو معاف کر دو ہم نے سب کو ختم کر دیا تو پھر اولاد کن کی ہو تم جی ہم تو میر جعفر اور میر صادق نبر اللہ مراکدہ ہم کی اولاد ہیں ہم تو ان کی وہ تو کتنے وفادار تھے آپ لوگوں کے ٹیپو سلطان تو کل آدم تھا غدار تھا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے خدا کے لیے ایسا نہ ہو میں ٹیپو سلطان کے بچے سمجھ کے مارنا شروع کر دو ہماری نسل تو سیدھی میر جعفر کے ساتھ ملتی ہے میر صادق کے ساتھ ملتی ہے یہی کہو گے سر کیا کیا بدلو گے مسلمانوں کیا کیا اس سے اچھا نہیں ہے کہہ دو یہی دین ہے یہی پیغمبر ہے یہی خدا ہے یہی اسلام ہے جس کو اچھا لگتا ہے مان لو جس کو ہم سے لڑنا ہے لڑ لو جو ہمیں قتل کرنا ہے کر لو ہم جانے دے سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے دین کے احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتے میں ساری دنیا سے منت کر کے کہتا ہوں اسلام کی وکالت کو معاف رکھو ہمیں اسلام کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں نہ اسلام کو کوئی پریشانی ہے نہ اسلام کے بیٹے کم ہوئے ہیں نہ اسلام کی بیٹیاں کم ہوئی ہیں نہ اسلام کی مائیں ابھی بانج ہوئی ہیں نہ اسلام کے بچے ابھی یتیم ہوئے ہیں نہ اسلام کا قرآن ابھی تبدیل ہوا ہے نہ اسلام کے اسلام ماننے والوں کے دل سے پیغمبر کا نقشہ مٹا ہے ابھی اسلام لاوارث و یتیم نہیں ہے کہ اس کی وکالت کرو اور ان کو جج کا درجہ دو ہم ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ ہمارا اسلام سچا یا جھوٹا اچھا یا برا دہشت گردی یا امن پسندی یہ بعد میں تم ثابت کرو کہ تم انسان کے بچے ہو یا کسی اور چیز کی اولاد کتوں کی طرح سڑکوں کے اوپر بدکاریاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ قتل و غارت تمہارے یہاں ہو رہی ہے کالے گورے کا مسئلہ مطلب تمہارے یہاں درپیش ہے ایٹم بم کا ناجائز استعمال تم کرتے ہو دنیا میں آلودگی تم سب سے زیادہ پھیلاتے ہو اور ماں بہن بیٹی کے درمیان تمیز تم نے ختم کر دی ہے اور تو اور تمہیں تو انسانوں کی طرح کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا کھانے کا اب تو ہمارا مہذب مسلمان اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے بھائی کیوں آج بہت کہتے آج ہم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ترقی یافتہ ہو گئے ترقی اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں آ گئی ہے اس لیے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کر کریں گے اس طرح اللہ تعالیٰ ذہن کی غلامی سے محفوظ فرما تھا جیل میں تھے ساتھیوں سے کہتے تھے بھائی جسم تو غلام ہو چکا اس ذہن کو بچانا اس کو غلام مت اس کو آزاد رہنے دینا اس کو باغی رہنے دینا دنیا بھر کے کافروں کے ساتھ زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے انسان جہاں حالات سے سمجھوتے کرنے پہ آ جائے کس کس سے سمجھوتا کرو گے حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اکیلے ایک فرد روئے زمین پہ ان کے ساتھ نہیں تھا اس وقت میں کیا ان سے بڑھ کے کوئی مجبور ہو سکتا تھا انہوں نے جب سمجھوتا نہیں کیا ہم تو اتنے اکیلے نہیں ہمیں کیا سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے اور حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ آپ سریت سے گھبرا کے سمجھوتے مت کرو حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ پھر اور کا تم تراک اور اس کی دجالیت دیکھ کے اس کو سجدے کرنا اپنا وقار پیدا کرو اپنی دنیا بناؤ اپنے اسلام کے اندر رہو کسی کو اسلام کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے آئندہ جہاں بھی یہ لفظ سنے اسے کہو کہ بھائی اسلام کو ہم نے ہم نے اسلام نہ کوئی مجرم ہے نہ کوئی ملزم ہے ہمیں اسلام کے لیے وکیل نہیں رکھنا اسلام ٹھیک ٹھاک ہے الحمد پورا موجود ہے جس کو سمجھ آئے وہ مان لے جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہم نے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں اگر ایک انگریز آپ سے کہہ دے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں اور وہ مسلمان نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوا اس اطمینان کا کوئی فائدہ ہوا پھر کیوں آپ نے مطمئن کیا اس کو کس چیز پہ مطمئن کیا مطمئن جس پہ ہوتا ہے آدمی اس کو تو مان لیتا ہے فوراً وہ آپ کو چکر دینے کے لیے کہتے ہیں ہاں جی یہ بات سمجھ آ گئی ہے تاکہ اور اور زیادہ کل اعتراضات کرنے کے لیے ان کو جگہ مل جائے واضح تو بنی اسرائیل والے مغلوب تھے اپنی کتابیں دیکھیں سب کو یہ نظر آیا کہ ایک ہی طریقہ ہے مظلوموں کا ایک ہی طریقہ ہے ظلم سے بچنے کا کہ جہاد کرو جالوت کا اتنا بڑا لشکر اتنی قوت اگر لڑنے کی طاقت ہوتی تو مار کیوں کھاتے مارے کھائیں سب کچھ کیا اب جب کتابیں دیکھی مشورے کیے استخارے کیے دعائیں کی ہر طرف سے یہی ہے کہ جالوت کی قوت توڑنے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارشاد حقانی صاحب سے مشورہ کرو یا کسی اور سے مشورہ کرو کالم نویز سے کہ سر ہم کیا کریں گے وہ جالوت صاحب نے تو قبضہ ابھی جالوت کے پاس جاؤ مذاکرات کرو اپنے آدمی رکھو ان جیسے کپڑے پہنو ان جیسی شکل بناؤ تھوڑا انہیں اپنے قریب لاؤ عقل سے کام لو زمانہ بڑا آگے نکل گیا ہے تم ابھی پرانی باتیں سوچ رہے ہو اس کی طاقت تو دیکھو اپنے مذاکرات بھیجو اپنے لوگ بھیجو کچھ اس کے وہاں کی تعلیم حاصل کرو کچھ یہ مشورے دیتے نبی نے مشورہ دیا لڑائی کرو لڑائی کرو اب لڑائی کے لیے ضرورت تھی میں نے کہا تھا نا کہ جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں ہے لیکن جب ادا کرنا ہے تب تو کمانڈر اور امیر ہونا چاہیے اب بادشاہ سے کہا ہمارا امیر مقرر کر دو یہ اس سے بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جہاد فرد پہلے ہو جاتا ہے پھر جب اس کی ادائیگی کرنی ہو تو پہلے سے اگر امیر یا خلیفہ موجود ہو تو اس کی اطاعت میں کیا جائے گا اور اگر پہلے سے امیر الخلیفہ موجود نہ ہو تو کسی ایک آدمی کو امیر الخلیفہ بنا دیں گے اور اس کو آگے رکھ کے اس کی قیادت میں جہاد کریں گے تیاری ہو گئی اب نبی نے کہا کہ وہ تالوت تمہارے لیے خلیفہ اب تنظیمی جھگڑے شروع ہو گئے علاقائی علاقیت قبیلے ابھی غلام پڑے ہیں مر رہے ہیں لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے علاقہ پرستی اور قبیلہ پرستی کہ وہ تو ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے تعلق غریب آدمی ہے کسی مالدار جتھے دار کسی بڑے آدمی کو مقرر کرو ہمارے اوپر نبی نے کہا میں تمہارے پر امیر مقرر کر رہا ہوں اور امیر کے لیے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے دوسرا جہاد کرنے کے لیے اس کا جسم قابل ہونا چاہیے باروب ہو اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکے یہ دونوں شرطیں اس میں ہیں مجھے اور کوئی خاندان قبیلہ نہیں دیکھنا کچھ لوگ تو منہ بنا کے کٹ کے بیٹھ گئے باقی لوگوں نے بیٹھ کی معاملہ شروع ہو گیا لشکر تیار ہے روانگی شروع ہو گئی اب جب مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہوں گے تو آگے آزمائشیں سے آنا شروع ہو جائیں گی جیسے طالبان نے اپنا امیر مقرر کیا ملا عمر صاحب کو تو کئی بڑے بڑے سرداروں نے کہا یہ چھوٹا ہے یہ فلاں ہے یہ تو پورا عالم بھی نہیں ہے یہ تو جنوب کی طرف کا رہنے والا ہے کئیوں نے تو منہ پھیر لیے باقی ساتھ چل پڑے اب آگے پانی کی نہر چلنا شروع ہو گئی آئی ایم ایف کے پیسے قرضے ڈالر نہروں کی شکل میں چل رہے تو حضرت تعلق نے کہا خبردار کسی نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا جس نے پینا ایک کلو پانی پی لے ورنہ آگے چلو اللہ تمہاری پیاس بجھائے گا اب قوم کی عقل مند لوگ امیر کے خلاف ہو گئے کیسا غیر مسلیات پسند امیر ہے یہاں پانی اللہ دے رہا ہے اس پانی کو پینے میں کیا حرج ہے پانی پینے سے قوت ہی تو آئے گی سب کچھ موجود ہوگا بس کچھ پتا نہیں ہے یہ نہیں ہے اعتراضات ساری قوم کو لے کے پانی کی طرف چلے گئے امیر بیچارے کے ساتھ تین سو تیرہ آدمی رہے گی اب ساری قوم پانی پیتی جا رہی ہے وہیں لیٹتی جا رہی ہے بزدلی دلی ان کے دلوں کے اندر آ گئی اب جب تین سو تیرہ چلے اور سامنے سے جالوت کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں آیا اور جالوت نے کہکا لگا کے کہا کہ تمہاری تو چٹنی بنا دوں گا اور یہ چٹنی بھی میرے لشکر کو پوری نہیں ہوگی اب اب کچھ لوگوں کے دلوں میں وہن آنا شروع ہو گیا جب لشکر آگے چلا جاتا ہے تو تھوڑی مایوسی اور وہن آتا ہے انہوں نے کہا کہ امیر صاحب اس اس لشکر سے لڑنے کی طاقت تو ہمارے اندر نہیں اب ضرورت پڑی امیر کو معاونین کی معاون وہ ہوتا ہے جو زمین نہ دیکھتا ہو آسمان دیکھتا ہو جس کی نظر اللہ سے ملاقات پہ ہو تو جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا جنون سوار تھا دماغوں کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ان کے خطاب سے وہ چھوٹا سا لشکر جڑ گیا خطاب میں انہوں نے کہا یار ماضی کو تو دیکھو اللہ پاک نے کتنے ہی جماعتوں کو آج کا دانش پر لکھتا ہے جب بھی دیکھو یہ ماضی کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ زمانہ بدل گیا ماضی کی باتوں سے مستقبل میں تقویت ملتی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ماضی میں کتنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے غالب آ گئی تو سارے میدان میں ٹٹ کے کھڑے ہو گئے اب مقابلہ شروع ہوا اللہ پاک نے ان کو فتح دے دی جب ان کو فتح دی تو فتوحات کے ساتھ ہی ساری قوم کے وہ لوگ جو پانی پی کے گر گئے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے جو پہلے برادری اور قبیلے اور امیر کے غریب ہونے پہ اعتراض کر رہے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے تو قوم کی طرف سے چند لوگ قربانی دیتے ہیں آزادی سب کو ملتی آزادی سب کو ملتی ہے اور اللہ پاک علوم اور برکت کے خزانے بھی کھول دیتے ہیں چنانچہ جب تالوت کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کر دیا تو برکت کے طور پہ ان کا وہ تابوت انہیں مل گیا جسے وہ جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اس میں حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام اور حضرت ہارون کی چیزیں اور ان کی بنی اسرائیل کی یادگار چیزیں اور تبرکات پڑے ہوئے تھے وہ چیزیں بھی مل گئی بے نہیں آج یہی حالت امت مسلمہ کی ہے ہمارے اوپر دنیا کے جالوت کا قبضہ ہے ہم لوگ مارے جا چکے گھروں سے نکالے جا چکے اب اگر ساری امت مسلمہ جہاد کو اپنا لے اور ایک امیر جو اللہ پاک نے ہمیں دیا اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے زندہ ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے حفاظت فرمائے اگر ساری پاک نے اس واقعے میں عطا فرما دیا کاش ہماری آنکھیں ہوں کہ ہم اس واقعے سے عبرت کر کے اپنے احوال کو سنوار سکیں اپنے احوال کو درست کر سکیں الم تارا عید الملائی بنی اسرائیلا کیا آپ نے نہیں دیکھا وہی رویت قلبی ہے الم تعلم عید الملائی ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیلا بنی اسرائیل میں سے ممبادی موسا موسا علیہ السلاط والسلام کے بعد اذ قالوا نبی علم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ علیہ السلام سے اب لنا ملکن آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے بادشاہ مقرر کر دیجئے نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کے رستے میں قال هل تم نبی نے کہا کیا یہ تم سے بعید نہیں ہے ان کتب علیکم القتال تم سے اس چیز کی بھی توقع کی جاتی ہے کہ جب تم پر لڑائی کو فرض کر دیا گیا اللہ تقاتلو تو تم لڑنے سے انکار کر دو قالو وہ کہنے لگے بما لنا ہمیں کیا ہو گیا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے رستے میں نہیں لڑیں گے وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہم تو اتنا ظلم ہو گیا اب بھی ہم نہیں لڑیں گے تو پھر کس دن لڑیں گے معلوم ہوا کہ مظلوم کا کام لڑنا ہے مظلوم کا کام سجدے کرنا جھکنا اور ماحول سازگار کرنا نہیں بلکہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ہے فلما علیہم القتال پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو بھاگ گئے پیٹ پھیر گئے اللہ کلی منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے اللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے جنہوں نے لڑائی سے پیٹ پھیری اللہ کے ہاں وہ ظالم ہے وقال کا نبیہم یہ اس زمانے کے عقل مند دانے گے جنہوں نے پیٹ پھیری ہوگی کہتے ہوں گے کہ زمانہ نہیں ہے جلود سے لڑنے کا زمانہ یہ نہیں سوچتے کہ چند دن بعد ہمارا زمانہ ختم ہونے والا ہے کسی اور لوگوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے وقال نبيهم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ لكم طالوت ملکا اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تالوت کو بادشاہ تالوت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ سکہ تھے پانی پلانے والے مشق میں پانی ڈال کے لوگوں کو پلانا زمینوں میں پانی ڈالنا بات کہتے ہیں دباغ تھے یہ کھالوں کو رنگ دینے والے اور ان کی دباغت کرنے والے بات کہتے ہیں رائی تھے جانور چراتے تھے چوپائے وغیرہ بھیڑ بکریاں <clears throat> ان کو چراتے تھے اور یہ جانور چرانا یہ کرنا انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا اور حضرت عبید کرنی تک کے سارے اولیاء انہیں کاموں میں لگے رہے کبھی بھی ان کاموں میں اللہ والوں نے آر نہیں سمجھی کیونکہ ان کاموں سے آدمی کی زندگی میں بے تکلفی اور بہادری پیدا ہوتی ہے اور بے تکلفی اور بہادری آدمی کو جہاد کی طرف لے جاتی ہے جبکہ باقی کاموں میں انسان میں تکلف اور آر زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وہ جہاد کے کاموں سے معروم رہتا ہے شرماتا رہتا ہے قالو کہنے لگے انا یقون لہ الملک علینا کہاں سے اس کو ہم پر بادشاہ کا حق حاصل ہو گیا ورنہ حق بل ملک ہم اس سے زیادہ بادشاہ کے مستحق ہیں ولم والاطم من المال اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی پیسہ بھی نہیں اس کے پاس کوئی مالدار امیر ہونا چاہیے تالوت دن یامین کے خاندان میں سے تھے جبکہ ان کے ہاں جو یہودا کی اولاد تھی ان میں خان حکومت چلی آ رہی تھی تو ایک دم برادری کا مسئلہ کھڑا کر لیا پیسوں کا مسئلہ کر لیا نبی ان کی باتوں میں نہیں آئے ان کے دباؤ میں پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علیکم اللہ پاک نے انہیں چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے تمہارے اوپر وزادہ بستفن اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ دی ہے فراقی اور کشادگی فل علمی بل جسمی علم میں بھی اور جسم میں بھی یہ دونوں صلاحیتیں ان میں موجود ہیں علم سے مراد دین کا علم بھی ہے اور امور حرب قتال جہاد کے امور کا علم بھی ہے واللہ یؤتی من یشاء اللہ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے سے اشارہ دیا اختیارات اور قوت کا اصل مالک اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے وقال لهم نبیهم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان ملکی ہی تالوت کے بادشاہ اور امیر ہونے کی نشانی ان یاتیکم التابوت فیہ کہ تمہارے پاس ایک ایسا تابوت تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں ہے سکینہ تم نے ربکم تمہارے رب سے تسلی بخشنے والی چیز و بقیہ تم نما ترا کا آل موسا و آل ہارونا تکمل اور وہ بچے ہوئے تبرکات جنہیں چھوڑا ہے موسا اور ہارون کی اولاد نے کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے اس میں دو چیزیں ہیں امیر کے لیے دو شرطیں ہو گئی ایک ایک علم اور ایک جسم اور علامتیں دو ہو گئی ایک سکینت اور دوسرا ماضی کے بزرگوں کے ساتھ تعلق اپنے اطلاف کے ساتھ تعلق جو امیر ایسا ہو کہ اس کے آنے سے جماعت میں سکون ہو جائے اطمینان ہو جائے اور دلوں میں ایک طرح کا یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اللہ ہم سے کام لے گا تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے اور دوسرا اس کا تعلق اپنے مادی کے بڑوں کے ساتھ اعلی حق کے ساتھ ماضی کے بڑوں کے ساتھ ہو یہ دو نشانیاں اس میں اشارتن بتا دی گئی ان بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان کن تم مومنین بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد صاحب جب آئے اللہ پاک نے ایک خاص سکون دیا لوگوں کو ان کے اندر کوئی کسی کو کھانا مل رہا ہے وہ بھی اطمینان سے کسی کو نہیں مل رہا وہ بھی اطمینان سے کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں تنظیموں میں لیکن عجیب و غریب تھے طالبان کا زمانہ عجیب و غریب تھا بالکل قرآن کی قرآن کی آیتیں فٹ ہوتی نظر آتی ایک طالبان کندار آیا ہوا تھا میں نے امیر المومنین سے ملاقات کرنی انہوں نے کہا امیر المومنین مصروف ہے تو دو دن رک جاؤ بعد میں ہوگی کہتے ہیں الحمد للہ اللہ نے امیر بھی دیا ہے اور اس کی اطاعت بھی دی ہے اس کی زیارت ضروری نہیں ہے مہاج کے اوپر چلا گیا اور نہ زمانے کا امیر اپنے کسی کارکن سے ملنے سے انکار کر دے پرچہ کاٹ دیتے ہیں اس کے خلاف پورے ایس ایچ او بن کے تھانا کہتے ہیں نخرا ہے تکبر ہے فلانی ہے پورا ایک وہ بنا کے اس کا ایف آئی آر کاٹ کے تو کیس کر دیتے ہیں اس کے اوپر اپنے ہاں اور فوراً تنفر اور یہ یہاں تک تھا کے کوئٹہ آئے ہوئے ان کے مامورین اور کسی نے کہا جی تھوڑا اور آگے آ جائیں کھانا کھانے کے لیے کہا نہیں امیر صاحب سے کوئٹہ آنے کی اجازت لی تھی اب کوئٹہ سے باہر نکلیں گے تو ان کی نافرمانی ہو جائے گی ہمارے لیے ایک ایسا کمانڈر جس کے ساتھ تینتالیس گاڑیاں صرف اس کے ہارے اور ان لوگوں کی چلتی تھی اسے حکم بھیجا کہ فوراً واپس آؤ تمہارا تمہارے عہدے سے معذولی تو واپس آیا اور کندھار میں موٹر سائیکل کے اوپر پھرتا تھا چیف کمانڈر کوئی بغاوت نہیں کوئی تشویش نہیں پھیلی پورے ملک میں کہیں سے لوگ نہیں جی فلاں کو کیوں نکالا فلاں کو بلکہ اس زمانے تو ہر کوئی کہتا تھا جی امیر المومن کی شان یہ ہے کہ کھڑے کھڑے آٹھ آٹھ دس دس وزیروں کو معذول کرتے ہیں بیس بیس گورنر تبدیل کرتے ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی امیر المومن ان کی انہی باتوں پہ تعریف کرنے والوں نے خود ان باتوں پہ طوفان اٹھا دیے کہ فلاں کو کیوں نکالا فلاں کو کیوں رکھا اگر امیر کو اتنا بھی اختیار نہ ہو کہ کسی کو رکھ سکے کسی کو نکال سکے تو ایسا امیر مسلمانوں کو جہاد کیا کرائے گا سوائے تباہی کے اور کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا یہ سکیلت تھی دلوں کے اندر جو اس شخص کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ بقیہ تم اور اللہ تعالیٰ نے کئی پرانی چیزیں عطا فرما دی اکابر اطلاف کے ساتھ تعلق صحیح عقیدہ اور کتنے سارے تبرکات ماضی کے مل گئے کئی مجاہدوں کو ان کے دور حکومت میں رہائیاں نصیب ہو گئیں کتنوں کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ گئے تو یہ ساری علامتیں اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں اس شخص میں دکھائی ہیں اللہ اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو اس کو قدر کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لوگ جنہوں نے کبھی ایک دن اسلامی نظام کا مزہ نہیں چکھا آج اس کی غلطیاں گناتے ہیں پاگل تھا جی وہ روس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جی پاگل تھا چائنا کے ساتھ نہیں ملا تھا پاگل تھا فلاں اور دنیا میں جھکنا عقل مندی نہیں ہے جو کچھ اس نے کیا وہ عقل مندی ہے اب کوئی تھا جو ان پتوں کو گرا سکتا تھا جو دو ہزار سال سے بامیان کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا منہ چڑا رہے تھے ساری دنیا کے دباؤ کے باوجود گرا دیا امیر المومنین کی جتنی زندگی لکھی اتنی زندگی ہوگی لیکن کوئی اور ہوتا تو نہیں گرا سکتا تھا جہازوں کے جہاز بھر کے گئے تھے علماء کے کہ یار نہ گراؤ کچھ نہیں ہوتا نہ گراؤ کچھ نہیں اس نے کہا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے دورے حکومت میں میرے زیر سلطنت زمین پر گٹ کھڑے ہوئے تھے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا مجھے اس کا جواب سب نے کہا جی کوئی جواب نہیں ہمارے پاس کہا کہ اگر قسمت میں لکھا ہے میری حکومت کل ختم ہونی ہے تو کیا وہ آج ختم ہو سکتی ہے علماء نے کہا نہیں ہو سکتی آج ختم کل ہی ہوگی نا کہا کل ہی ہوگی کہا پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب حکومت دینا لینا میرے ہاتھ میں تھا تو نے کس وجہ سے بتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اڑا دیے ان کو پھر کن مسائل کے اوپر استقامت دین وہ یہ مسلے ہاتھ اور یہ جھکنا اور یہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا جھک کے تو آدمی جتنا جھکتا چلا جائے کوئی جگہ نہیں ہے زمین بہت گہری ہے آدمی جتنا زیادہ نیچے چلا جائے کچھ نہیں ملنے والا لیکن جو کھڑا ہوا کر کے اسلام کو ساتھ لے کے اور ہر چیز قربان کر رہا ہو ایسی مثالیں تو پھر ان کو دیکھ کے آدمی کا دل کا ایمان بڑھتا ہے دل زندہ ہوتا ہے آج ان کے خلاف بھی سازشوں کے جال ہیں ان کو بھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے ان پر بھی اعتراضات کی بھرمار کی جا رہی ہے حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اگر زمین نے سکون کا ساتھ لیا ہے تو وہ اسی شخص کے دور حکومت سے لیا اتنا اطمینان اتنا سکون اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے بارے میں امت مسلمہ کو کسی غم اور صدمے میں مبتلا نہ فرمائے اور سارے مسلمانوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے حکمرانوں کو بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے کتنی وفا کی انڈیا والے آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کا مقابلہ کرو کہتے میں کسی کافر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا ایسا صاحب استقامت انسان آج یہاں بھی ان کے لیے زمین تنگ وہاں بھی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اللہ تو یقیناً اس کے ساتھ ہے جو اب تک حفاظت فرما رہا ہے اور جس نے سات سال تک انہیں ایک اسلامی حکومت چلانے کا اعزاز نصیب فرمایا ہم میں سے کسی نے ایک منٹ بھی یہ اعزاز حاصل کیا ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کے چہروں پہ داڑیاں رکھوائی جس نے اللہ کی زمین پر قرآن کی آیات کو زندہ کیا جس نے اسلام کا عدالتی نظام زندہ کیا اسلام کا فقی معاشی نظام زندہ کیا ملا عمر کی جھولی میں اتنی خیریں ہیں کہ ہم لوگ صرف اسے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کوئی چھوٹا سا انسان کوئی ہمالیہ کو دیکھے لیکن اس کی بلندی دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں لے جا سکتا اسی طرح اللہ نے اس شخص کو اتنی سعادتیں بخشی ہیں کہ سچی بات یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کی برابری تو کیا اس کے پاؤں کے برابر آنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا اور دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز کا اللہ تعالیٰ ویسے استقامت سب مسلمانوں کو عطا فرما فلما فصل تالوت بل پھر جب تالوت نکلے فوجیں لے کر دیکھیں یہ قرآن فوجیں نکلنا چھوٹے جہاد کو بیان کر رہے ہیں قرآن دو رکو ہو گئے ختم ہی نہیں ہو رہے چھوٹا جہاد کر رہا ہے ابھی تک پتہ نہیں بڑا جہاد کہاں بیان ہوگا ان کم مبتلیکم نہر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعے سے یہ اردو اور فلسطین کے درمیان تھا تصویر جلالین میں لکھا ہے سمن شری بن منی پس جو اس میں سے پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا جو دریا کا ہے وہ میرا نہیں جو میرا ہے وہ دریا کا نہیں وہ ملم یت ام اور جو اس میں سے نہیں پیے گا منی تو بے شک وہ میرا ہے اللہ من فتم غرفتم بیدی مگر جو شخص ایک چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے فشریبو من سب نے امیر کی نافرمانی کی اسے پاگل قرار دیا مجنو قرار دیا اور غیر مسلحات پسند قرار دیا قوم کو بھوکا مارنے والا قرار دیا قوم کو تباہ کرنے والا قرار دیا سارے دانشور محقق اور سارے لوگ دریا پہ کود پڑے اور پانی پیتے رہے اور جو پیتا گیا وہیں گرتا گیا اللہ کلیلم مگر تھوڑے سے ان میں سے بعض روایات میں ہے کہ بہت تھوڑے تھے تین سو تیرہ کے قریب باقی رہ گئے تھے فلما جا ہوا پھر جب اس نہر سے پار ہو گئے وہ ولدین آ منو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اب تھوڑا سا لشکر سامنے آیا تو تب وہن پیدا ہو گیا آلو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے بے جالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی اب قوم کی طرف سے چند اللہ والے کھڑے ہو گئے اپنے امیر کی اپنے امیر کی تائید کے لیے قال ال یزنا کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہا ان لوگوں نے یظنون جن کا خیال یہ تھا جن کا یقین یہ تھا انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں بزدلی کا معنی یہ ہے کہ نظر دنیا کی طرف چلی جائے تو دنیا سے نظر ہٹا کے آدمی سوچے میرا اللہ ہے میں نے تو اس سے ملنا ہے میں آزان اسی کے لیے دیتا ہوں نماز اسی کے لیے پڑھتا ہوں سیدا اسی کے لیے کرتا ہوں میں نے تو اپنے اللہ سے ملنا ہے اللہ پیارا ہے اللہ کا حسن سب کے حسن سے زیادہ اللہ کی عظمت سب کی عظمت سے زیادہ سبحان اللہم ربنا و بھی اللہ سبحان ہے فوراً نظر چلی گئی میں نے تو اپنے اللہ کے پاس جانا اپنے خالق مالک کے پاس جانا اپنے اصل کی طرف جانا ہے تو بزدلی ختم ہو جاتی ہے الذین اللہ کہا ان لوگوں نے جن کا خیال یہ تھا جن کا یقین یہ تھا انہم اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں مسلمانوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کیا جائے ابھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تھی مجمے میں ہر چیز دل سے نکل جائے گی بس اللہ اللہ رہ جائے گا کہ اللہ سے ملے دنیا تو بے وفا ہے دنیا تو فانی ہے دنیا تو فضول ہے بس میرا رب کا نام باقی ہے اس سے ملے چلو اللہ سے ملے پھر کس چیز کا ڈر کیا گولا کیا گولی کیا جالوت کیا امریکہ کیا دجال کچھ سامنے نہیں رہتا اللہ کی عظمت جب سامنے آتی ہے باقی سب چوہے مچھر نظر آتے ہیں آدمی کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہاں، لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کم من فیات خلیل یہ کم خبریہ بمانا کثیر کے ہے کتنی چھوٹی جماعتیں فیاتن کثیرہ کتنی بار چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر بے اللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ برضول جالو تب جنو اور جب وہ سامنے ہوئے جالو اور اس کے لشکروں کے کہنے لگے یا اللہ برتا دے ہم پر صبر و تب بت اور ہمارے پاؤں جما دے ونسرنا القومل کا فرین جہاد کے لیے ضروری ہے ثابت قدمی اور ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے ثابت قلبی اور ثابت قلبی حاصل ہوتی ہے اللہ سے دعا کرنے سے اور ذکر کرنے سے اس لیے فرمایا کہ فیاتن ثابت قدمی کے پاؤں جم جائے ثابت پاؤں کب جمیں گے جب یہ دل جما ہوا ہوگا اللہ عنا مزغ جب ثابت قلبی حاصل ہوگی اور قلب کب ثابت ہوگا جب اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن جڑے گا دعا شروع ہو جائے گی تو اس لیے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ ہمیں بھی یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آلو ربنا نا علینا صبرا یا اللہ ڈال دیجیے ہمارے اوپر صبر برسا دیجیے اچھی طرح افری برسا دیجیے وہ سب بھی تب اور ہمارے پاؤں جما دیجیے القوم ان کافروں ہمیں فتح دیجیے نے انہیں شکست دے دی اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا حضرت علیہ والسلام نے جو تالوت کے لشکر کے ایک چھوٹے سے سپاہی تھے جالوت کو جب انہوں نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا <clears throat> لوگ کہتے ہیں لڑنا نبیوں کا کام نہیں ہے نبی لڑنے کے لیے نہیں آتے بھائی اب دیکھو قتل داود جالوتا قتل کیا داود نے جالوت کو یہ ہمارے الفاظ تو نہیں ہے وہ قتل داود جالوتا اگر قتل بری چیز ہوتی تو نبی کی طرف منسوب ہوتا اگر کوئی آدمی ایک سانپ کسی علاقے میں آ جائے لوگوں کو کاٹ رہا ہو کوئی اس سانپ کو مار دے وہ اچھا ہوگا برا ہوگا تو جو کافر مسلمانوں کو مارتا ہو سانپ سے زیادہ خطرناک ہے نبی اسے ماریں گے وہ قتل داود جالوتا حضرت شیخ الہند کے الفاظ پڑھیں اس سے معلوم ہو گیا کہ حکم دیہات ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے حضرت شیخ الم لکھتے ہیں تفصیل عثمانی کا پہلا حاشیہ شیخ الند کا ہے آگے چل کے پھر شروع ہوتا ہے حضرت مولانا شبیر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 تو ابھی نبی بنے نہیں اس سے پہلے لڑائی شروع کر دی بعد میں تو بڑی جنگیں لڑی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان نے جنگیں لڑی حضرت سلیمان کی جنگ تو ایسی مشہور تھی کہ جب کچھ عرصہ جنگ نہیں کرتے تھے نا تو ان کے لشکر میں بے چینی پھیل جاتی تھی یہ جو حدود کا واقعہ ہے کہ حدود غائب ہو گیا جان بو ملا نہیں کہا کہ کہاں گیا اس کو لاؤ اگر صحیح خبر نہ دی تو میں اسے دبا کر دوں گا تو حدود آ گیا اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا تو مفتری نے لکھا ہے کہ حدود کو پریشانی تھی کہ کابی عرصے سے لڑائی نہیں کر رہے تو جہاد کی دعوت دے رہا تھا کہ میں ایک ایسا ملک دیکھ کے آیا ہوں جہاں ایک عورت کی حکومت ہے حضرت عورت کی حکومت ہے وہاں حضرت کو برکار آئے کہتے مفتر لکھتے حضرت کو جوش دلا کے حضرت وہاں عورت کی حکومت ہے اور سارے اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سہتا کرتے ہیں تو کہا کہ ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو برنگیختہ کر رہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک عورت حکومت کرے وہ بھی مشرقہ عورت حکومت کرے تو فوراً حضرت کو غصہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی واتون مسلمین خبردار اگر زیادہ بلندی دکھانے کی کوشش کی سر جھکا کے ادھر آ جاؤ اور پھر جب ہدیے لائے تو فرمایا فلاں اللہ تم بے جنود اللہ ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ تم سامنا کر ہی نہیں سکو گے تو یہ انبیاء ساری لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں امبیا کے پرندے تک جہاد کے دائی تھے اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگتی تھی دعوت جہاد دینے سے تو آج مسلمان بڑے بڑے موٹے موٹے طاقتور مسلمان جہاد کے منکر ہیں یقین کرو جہاد کے منکروں سے وہ حدود بہت اچھا تھا حدود بہت اچھا تھا کہ جو آ کے خود جہاد کی دعوت دے رہا تھا اور حضرت سلیمان کو تیار کر رہا تھا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کبر کی حکومت اچھی نہیں لگ رہی حضرت اس لیے میں اتنا مارا مارا پھر رہا تھا تحقیق کر کے آیا ہوں تو حضرت نے جڑ سے اکھاڑ دیا وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا پورا وہ لشکر اور سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا یہ لکھا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ جب <clears throat> وہاں لشکر پہنچ گیا تو پیغمبر نے کہا حضرت داؤد سے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ تو بیٹے لائے حضرت داؤد کو چھپا دیا کہ یہ چھوٹے تھے انہوں نے کہا نہیں اصل بیٹا لاؤ جو جس کو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ لائے تو دس گیارہ سال بارہ سال کے بچے تھے ان سے کہا کہ آپ جالوس کا مقابلہ کریں گے کہا کروں گا پتھر تھے جو پٹے کے ساتھ پھینکتے ہیں پتھر رستے میں سے پتھر پتھروں نے خود آواز دی تھی کہ داؤد ہمیں اٹھا لو تو ان کو اٹھا لیا تھا انہوں نے پتھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو جائیں ایسا مقدس عمل ہے خود شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ پتھر مارے تو جالود کے ماتھے سے نکل کے وہ تباہ ہو گیا اور پورا اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا مفسر نے لکھا ہے کہ تین لاکھ سے زائد کا لشکر تھا جو پورا انہوں نے تباہ کر دیا اب جب قتل ہو گیا داؤد داؤد علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا تو آگے اللہ نے کیا کیا دیا ان کو سنو وآتا اللہ الملک اللہ نے ان کو بادشاہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جس کو مارنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو یہ ہر جگہ پیالے اٹھا کے پھرتا رہے مانتا رہے اللہ کے نام پہ بابا کون بادشاہ دے کر فرمایا قتل کیا تو اللہ نے ان کو کیا دے دی بادشاہ دے دی تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا جب تالوت کا انتقال ہوا تو وہ ان کے ہر طرح کے وارث بن گئے حکومت بھی انہیں مل گئی ول حکمت اور اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی اس لیے کہ نبی بھی بہادر ہونا چاہیے بز دل کو اللہ نہ نبی بناتے ہیں نہ صحابی بناتے ہیں جو آدمی موت سے ڈرتا ہو نہ وہ نبی بن سکتا ہے نہ نبی کا صحابی بن سکتا ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ لیں آپ انہوں انہوں نے نے باقاعدہ کہیں سے ایک حدیث چھانٹ کے لائے ہیں کہ اللہ پاک نے صحابہ کو صحابہ بنایا کیوں تھا فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھا کہ یہ اپنے نبی کی خاطر لڑائی کریں گے اللہ پاک نے اس لیے اٹھا کے ان کو صحابہ بنایا اگر وہ لڑائی کرنے والے نہ ہوتے اللہ انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے نہ چنتا اس لیے کہ نبی جب بلاتے انہیں مدد کے لیے کہتے یار رسول اللہ اور جو کام لینا ہے لے پکوانی ہے پکوا لیں پاؤں دبوا لیں دبوانے پر یہ لڑائی ہو ہمارا ایمان ہی نہیں بنا ابھی تک ہم تو بہت کمزور ہیں جی کیسے لڑیں گے جی کس طرح لڑیں گے جی ہم تو بڑے تو نبی چل جاتا دنیا میں دنیا میں دین قائم ہو جاتا بھلا نہیں قائم ہو سکتا تھا تو اللہ پاک نے صحابہ کے قلوب کی طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ یہ حق تک کتال کرنے والے لوگ ہیں اس وجہ سے اللہ نے اٹھا کے انہیں اپنے نبی کی صحبت دے دی کہ اب نبی آپ کے پاس ایک ایسے لوگ موجود ہیں انہیں دریا میں پھینکو سمندر میں ڈالو انہیں دنیا کے لشکروں سے لڑاؤ جن کے دل سے موت کا خوف نکل گیا جن کے دل سے یہ ڈر اور بزدلی نکل گئی وہی اس قابل ہے کہ نبی کا ساتھ اچھی طرح نبھا سکیں اگر ڈرپوک لوگ ہوتے تو نبی کو آگے کرتے تھے جیسے وہ بنی اسرائیل والوں نے کیا از ربو کا فقاتلا لا انا منا قائدون متا تم خود جاؤ تم لڑو تمہاری قوم لڑے کیونکہ ہم تو دانشور لوگ ہیں ہم تو اتنے عرصے سے فرون کی غلامی میں رہ رہے کہ عقل مند ہو گئے ہیں غلام عقل مند ہو جاتے ہیں بہت کہ لڑائی نہیں کرنی تم جاؤ اور تمہارا خدا دونوں لڑکے آؤ جب علاقہ فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا ہم وہاں تشریف لے آئیں گے اس علاقے کے اندر یہ بہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بیچ کیے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ایزا بنتا و ربو کا فقاتلا ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے ہر جگہ اور پھر نہ روم چھوڑا نہ فارس چھوڑا نہ ایران چھوڑا نہ توران چھوڑا جہاں تک ہو سکا بڑھتے گئے لڑتے گئے ہاتھیوں سے لڑے گھوڑوں سے لڑے ہر چیز کا مقابلہ کیا اور بلاخر صرف تیس سال کے عرصے میں وہ اسلام جو دار بنی ارکم میں چھپا بیٹھا تھا اور حرم سہن کے اندر مار کھا رہا تھا وہ اسلام دنیا کے پینسٹھ لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا تھا اتنی بڑی عرصے کے اندر یہ سب جہاد و کتال کی برکت تھی جہاد و کتال نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ علامہ شاہ اور اللہ نے ان کو سکھایا جو کچھ چاہا ان کو اللہ نے وہ صنعت البوس اللہ تحسین اللہ نے اصلی آپ کی پہلی فیکٹری وا کینٹ میں فیکٹری ادھر جو پہلی فیکٹری لگوائی تھی وہ داؤد علیہ السلام سے لگوائی بہترین قسم کی زیریں بناتے تھے تلواریں بناتے تھے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا تو انبیاء علیہ السلام خود اسلحہ بناتے ہیں تو جو اسلحہ بنائے گا انہیں انبیاء کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے گی ان شاء اللہ اللہ یہ جہاد حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد رحمت ہے جہاد فساد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ دفع کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے لافت آ جاتی تو زمین پر فساد آ جاتا ولاکن اللہ حضو فضل العالمین لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے کہ بعض لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے جہاد کے ذریعے ظالموں کی گردنیں توڑ دیتا ہے تو زمین پہ بیلنس برابر ہو جاتا ہے زمین بچ جاتی ہے چنانچہ اسی سے ثابت ہوا کہ جہاد رحمت ہے فساد نہیں ہے دل کا آیات اللہ نقل علی کا بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ان آیتوں کا سنانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں تو یہ پورا قصہ سنا کے آخر میں اس آیت کے ذریعے سے اس قصے کو مکمل فرمایا